حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے بیس لاکھ نیکیاں لکھیں گے یہ کلمہ ایک بار کہنے پر بیس لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اگر فرض نماز کے بعد یا اس سے پہلے یہ کلمہ ایک بار پڑھ لیا کریں تو روزانہ بآسانی ایک کروڑ نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو صمدا لم يلد ولم ولم يولد يكن له كفوا درود برائے مغفرت تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا ہے تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے وہ درود پاک یہ ہے بسم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم